ان سے ان الفاظ کے ساتھ یہ بھی روایت مروی ہے لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم اپنے نفسوں میں ایسے خیالات محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہمیں دنیا کی وہ تمام چیزیں دے دی جائیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر بھی ہمیں یہ بات خوش نہیں کرے گی کہ ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اس چیز کو محسوس کر لیا ہے انہوں نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سریح ایمان کی علامت ہے حدیث نمبر ایک سو اٹھاون مسند احمد